بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی الکریم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل الرقتم السانی یب کہو کولی انیس جولائی دو ہزار سولہ اس وقت مجھے قرآن وژڈم پر بولنا ہے یعنی حکمت قرآن قرآن کے مطابق حکمت یا وزڈم سب سے بڑی چیز ہے انسان کے لیے سورہ البقرہ میں یہ آیت ہے ہمیں یوت الحکمہ فقط اوت خیرن کثیرہ اس آیت کے مطابق حکمت یا وژڈم خیر کثیر ہے یعنی سم بونم ہے گیٹسٹ گڈ وزڈم ہے تو کامیاب سکسیس ہے وزڈم نہیں تو سکسیس نہیں میں نے قرآن حدیث کے مطالعے سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وزڈم کیا ہے یعنی قرآن کا یا سنت رسول کا تصور وزڈم کے بارے میں کیا ہے تو کافی اسٹڈی کے بعد میں نے یہ سمجھا کہ وزڈم کی ڈیفینیشن قرآن کے مطابق یہ ہے کہ wisdom is the ability to discover the relevant by starting out the اللہ ریلیونٹ وسلم کی سیرت کو میں نے پڑھا تو میں نے پڑھا کہ رسول اللہ کا بیسٹ ٹائٹل یہ ہے کہ he was prophet of wisdom آپ جانتے ہیں کہ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں امریکہ سے ایک کتاب چھپی تھی ڈاکٹر مائک ہارٹ کی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس کا ٹائٹل تھا دا ہنڈریڈ اس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ ہسٹری کے ایک سو بڑے لوگوں میں یعنی سپر اچیورس میں سب سے بڑے اچیور پراپرٹی آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن اس کتاب میں یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے یہ سپر اچیومنٹ حاصل کیسے کی تو میں نے اپنی اسٹڈی سے یہ جانا کہ رسول اللہ نے جو سپر اچیومنٹ حاصل کی اس کا تھا ذریعہ کہ آپ نے کونانک وزڈم کو اپلائی کیا اپنے زمانے کے حالات پر اپنے زمانے کے حالات پر آپ نے قورانک وزڈم کو اپلائی کیا یعنی آپ کو طرح طرح کے حالات پیش آئے ہر صورت حال میں آپ نے اسی وزڈم کو اختیار کیا میں چند مثالیں دوں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کیا چیز تھی جس کو میں وزڈم کو اپلائی کرنا کہہ رہا ہوں مثلا دیکھیے اللہ صلی علیہ وسلم نے چھ سو دس عیسوی میں ایشین مکہ میں اپنا مشن شروع کیا آپ کا مشن تھا توحید کا مشن لیکن اس وقت جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ سارے عرب میں شرک پھیلا ہوا تھا شرک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے جو جو کعبہ بنایا تھا چار ہزار سال پہلے مرکز توحید کے طور پر خود اس میں ان لوگوں نے اپنے قدیم عقیدے کی بنا پر تقریباً تین سو ساٹھ بت رکھ دیے ان یعنی عرب کے تمام قبائل کے بت تو گئے کہ جو کعبہ بنایا گیا تھا توحید کے مرکز کے طور پر اس کعبہ کو اس زمانے کے لوگوں نے شرک کا مرکز بنا دیا یہ بہت ہی گریو سچویشن تھی میں سمجھتا ہوں کہ کہنا صحیح یہ ہوگا کہ میئر سائٹ از دا ہاربل اس کو دیکھنا ہی ناقابل برداشت تھا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وزڈم کو اپلائی کیا یعنی آپ نے ریلیونٹ کو ریلیونٹ سے الگ کیا وہ کیا تھا کعبہ میں جو تین سو ساٹھ بت تھے وہ تمام عرب کے بت تھے تمام عرب قبائل کے اس کی وجہ سے یہ تھا وہاں پر کہ ہر دن تمام عرب قبائل کے لوگ آتے تھے وہاں اس کی زیارت کے لیے وہاں پر چڑھاوا چڑھانے کے لیے اس سے مرادہ مانگنے کے لیے گا کہ اس وجہ سے یعنی کعبہ کو کعبہ میں تمام قبائل کے بت رکھنے کی وجہ سے وہاں ایک روزانہ ایک گیدرنگ ہوتی تھی گیدرنگ اس کے معنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ممکن ہو گیا کہ ہر دن وہ ایک عرب آڈینس کو اپنے پاس ہی پائیں مکہ میں پالیں جو آپ دیکھیے رسول اللہ صاحب کا مشن جو تھا آپ نے کبھی عرب میں سفر نہیں کیا کیوں پورے عرب کا آڈینس آپ کو مکہ میں مل جاتا تھا اس لیے کہ وہ آتے تھے اپنے بتوں کی زیارت کے لیے تو آپ نے اس آپ کے لیے یہ اس میں جو انیلیوینٹ تھا وہ یہ تھا کہ بت رکھے ہوئے ہیں وہاں پر کیونکہ ریلیونٹ بات یہ تھی کہ اس کی وجہ سے آپ کو ایک ایک آڈینس مل رہا تھا پورے عرب کا آڈینس تو آپ نے اس طرح شروع کیا اپنا مشن کہ آپ روزانہ جاتے کعبہ میں وہاں نماز پڑھتے اور وہاں پر جو آڈینس ہوا کرتا تھا ظاہر کہ اس سب بشرق لوگ ہوتے تھے ان کے سامنے آپ اسلام پیش کرتے اور اسلام کیا تھا یعنی قرآن کو ان کے سامنے پڑھ کر سنانا زبانی میں تو اراد علیہم الاسلام و طلا علیہم القرآن یہ تھا کورس تو روزانہ آپ یہ کرتے تھے ان کے سامنے اسلام پیش کرتے آپ کہتے کہ ایو ناس قلو لا الہ اللہ تفلو اسی کے ساتھ آپ قرآن کے جو حصے اترے تھے اس کو وہاں پڑھ کر سناتے یہ ایک حکمت تھی ایک حکیمانہ میتھڈ تھا اس کا نتیجہ ہوا کہ جتنے عجیب جو جن کو ہم کہتے ہیں صحابہ بڑے بربر وہ اسی حکمت کے ذریعے مکہ میں حاصل ہوئی حضرت ابو کر عمر حضرت عثمان حضرت علی معدم جبل وغیرہ وغیرہ تو یہ ہے وزڈم اگر آپ لڑ جاتے بتوں کو نکال نکال پھینکتے اس کو توڑتے تو پھر مشن وہیں کمی ختم ہو جاتا لڑائی شروع ہو جاتی کچھ لوگ ادھر کے مرتے کچھ ادھر کے مرتے اور خاتمہ لڑائی پہ ہوتا نہ کہ سکسیس پر آج کل کے مسلمان آپ دیکھیں تقریباً دو سو سال سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور کوئی سکسیس نہیں اس لیے اس وزڈم کو وہ آج کل کے حالات پر اپلائی نہیں کر رہے ہیں وہ پرابلم سے لڑتے ہیں اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کا ان کو معلوم نہیں یہ پورا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پوری سیرت اسی پر ایکسپلین ہوتی ہے کہ آپ جو ہسٹری کے سب سے سپر اچیور بنے اس کا راز یہ تھا کہ آپ نے جو اسلامک وزڈم ہے جو ڈیوائن وزڈم ہے اس کو اپلائی کیا دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے فریڈم کے اصول پر ہر آدمی کو فریڈم ملا ہوا ہے ہر آدمی کو خود خود کریٹر کی طرف سے فریڈم ملا ہوا ہے تو no one has right to abolish this freedom کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کسی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس خدا داد فریڈم کو ابالش کر سکے تو کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں لوگوں کی فریڈم کو مینج کرنا ہے نہ کہ اس کو ختم کرنا تو فریڈم کو مینج کرتے ہوئے اپنا بھشن چلانا یہی ہے اسلامک وزڈم اسی کو وسلم نے عرب میں اختیار کیا آپ دیکھیے اور مثال لیجیے آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کافی اپوزیشن ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو تھا توحید کا مشن تھا اور وہ اس وقت کے یعنی اینشنٹ مکہ کے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ اسی وجہ سے ان کی تجارتیں چلتی تھی یہ جو تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے کعبہ میں تو اس کی وجہ سے وہاں بزنس ہوتا تھا خوب بزنس ہوتا تھا سال بھر وہ ان کے لیے سورس آف انکم تھا تو قدیم مکہ والوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا کہ ہاں توحید آ جائے سر کے بجائے تو ایسی حالت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا داد وزڈم کو ابارش نہیں کر سکتے تھے تو آپ کے دوسرا آپشن کیا تھا دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ مینج کریں یعنی بجائے ان کی فریڈم کو ابارش کرنے کے آپ مینج کریں تو یہ جو آپ نے کیا یہ that was case of management کہ آپ نے مکہ کے لوگوں نے کعبہ کے اندر جو پرابلم پیدا ہو گیا تھا بڑا اس کو آپ نے اگنور کیا اور کعبہ کی وجہ سے یا اس بتوں کی وجہ سے جو وہاں پر گیدرنگ ہوتی تھی اس کو آپ نے بطور آڈینس استعمال کیا یہ تھا راز آپ کی سپر سکسیس کا اب دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد وہاں اپوزیشن ہوئی اور بہت ہی مشکل ہوگا وہ رہنا یعنی ایک تعداد مکہ والوں کی آپ کو حاصل ہو گئی تھی بلکہ بہت ہی بہترین لوگ آپ کو حاصل ہو گئے تھے اسی حکومت کے دوران جیسا کہ جب خالد نے ہجرت کی مکہ سے آخری زمانے میں تو انہوں نے کہا تھا بلاس سے ایک جملہ کہ دخر ناصف الاسلام فلم یب کا عہدن بہی تعمن یہ حضرت خالد کا جملہ جو اسلام قبول کرنے سے کچھ پہلے کی بات تھی دخرا ناصف الاسلام فلم یب کا عہدن بہی تعمن اس کو مانے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی اس وزڈم کو اپلائی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مکہ کے بہترین مائنڈ بہترین افراد رسول اللہ کے فورڈ میں آ گئے لیکن پھر بھی ڈومنیشن روکا تھا تو انہوں نے بہت زیادہ اپنی اپوزیشن بڑھا دیا یہاں تک کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے سامنے دو آپشن ہو گیا یا تو مکہ میں ٹھہریں اور پھر لڑے لڑیں آپ اور آپ کے اصحاب یا مکہ کو چھوڑ دیں یہ دو آپشن تھا تیرہ سال جب ہو گئے مکہ میں رہتے ہوئے تب کہ یا تو مکہ میں ٹھہرو اور لڑو تو وہ طرح سے کچھ لوگ مارے جائیں ان کی طرح سے کچھ لوگ مارے جائیں ملے کچھ نہیں یا پھر مکہ چھوڑ دو تو اللہ سر نے دوبارہ وزڈم کو اپلائی کیا وہ وزڈم کیا تھی کہ مکہ اس وقت یعنی جو اینشنٹ مکہ تھا اس وقت مکہ آپ کے لیے ایک کنٹروورشل اسپاٹ بن گیا کوئی اسپاٹ جب کنٹروورشل بن جائے تو وہاں نارمل طریقے سے آپ اپنے مشن کی پلاننگ نہیں کر سکتے تو آپ نے معلومات کی صحابہ کو ادھر ادھر بھیج کر کے تو کہ مدینہ جو ہے جس کا نام اس وقت یسرف تھا وہ آپ کے لیے کنٹروورشل فری اسپاٹ ہے وہاں کنٹروورسی نہیں آپ وہاں پر اپنا کام کر سکتے جس اسپانی کہ ہجرت means replanning of one's mission ہجرت جو تھی ہجرت صرف چھوڑنا نہیں تھا ہجرت was replanning of prophetic mission تو آپ اس ری پلاننگ کے تحت مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا آگے آپ نے اس وقت کہا تھا ایک بہت ہی ہسٹوریکل اسٹیٹمنٹ دیا تھا آپ نے کہ عمر تو بقر تین قرول قرا یقون یسرف یشرف بھائی المدینہ یہ آپ نے پیٹیشن کیا تھا کہ میں جو ری پلاننگ کر رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کو نئی طاقت ملے گی نیا ایمرجنس ملے گا اور نئی سکسیس ملے گی اس کو عمر تو بقر تین قرول قرا یقون یسرف یشرف بہ المدینہ اس طرح آپ نے بہت ہی بہت ہی گریٹ ویژن کے تحت اور بہت ہی سوجی سبزی پلاننگ کے تحت مکہ کو چھوڑا اور مدینے میں آ کر کے آپ نے اپنے بشن چلانا شروع کر دیا لیکن ہوا کیا مکہ والے غصہ ہو گئے کہ دیکھو یہ تو وہاں جا کر کے پیش طریقے سے رہ رہے ہیں اپنے بشی چلا رہے ہیں تو مکہ والے جو تھے جب غصہ ہو گئے تو انہوں نے ان کا دے انتقام آیا جب غصہ آتا ہے تو ریونج آتا ہے تو آؤٹ آف ریونج انہوں نے لڑائیاں چھوڑی سب سے پہلے بدر کی لڑائی چھوڑی بدر سے پہلے بھی چھوٹی چھوڑی لڑائیاں ہو چکی تھی چھوٹی چھوٹی تو آپ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم مدینے میں کوئی کوئی پرابلم نہیں کریٹ کر رہے تھے مکہ والوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں no problem at all non provocative انداز میں آپ مدینے میں اپنا مشین چلا رہے تھے لیکن ان کو برداشت نہیں ہوا کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں تو انہوں نے چاہا کہ ہمیں ان کو چھوڑنا ہے تو انہوں نے حملہ کر دیا جس کو ہم و بدر کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم کو آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا تاریخ کا ایک ہی ایسا واقعہ ہے شاید کہ رسول اللہ نے ان کے وار کو اسکربش بنا دیا اسکربش بدر جو وار نہیں تھی کیونکہ ایک ہی دن شروع ہوئی ایک ہی دن ختم ہو گئی اور رسول اللہ کے جو غزوات کہتے ہیں سب سارے غزوات اسکرمشز تھے کیونکہ دیکھیے فل فلج وار کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ چھ دن کنٹینیوس طور پر جاری رہے تب وہ فل فلج وار ہوئے رسودا کی زندگی میں کوئی بھی ایسی وار نہیں اس لیے آپ میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ نے کوئی لڑائی لڑی نہیں دوسروں نے آپ کو لڑائی میں انگیج کرنا چاہا لیکن آپ نے وزڈم کو اپلائی کر کے تمام لڑائیوں کو اس کے مسجد میں تبدیل کر دیے اس طرح چلتا رہا اس طرح چلتا رہا پھر دیکھیے بدر میں اگرچہ رسیدہ وسلم کو کامیابی ہوئی تھی اللہ کی خصوصی مدد کے ذریعے لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ انسان کی نفیات ہے کہ ہر کامیابی ہر سکسیس نیا مسئلہ پیدا کرتی ہے جو جیتتا ہے وہ تو اپنے سب کہ میں جیتا لیکن جو ہارتا ہے اس کے اندر یہ آتا ہے ریونج آتا ہے یعنی ہر ہار ہر ہار جو ہے ہر شکست ریبنج پیدا کرتی ہے یعنی،, یعنی بدلہ لینا انتقام لینا جیتی ہوئی پارٹی سے تو چنانچہ آل مکہ نے جو اس وقت مشرق تھے یعنی سارے مشرق یہ تھے کیونکہ بہت سے لوگ اسلام قبول کر کے رسول اللہ کے ساتھی بن گئے تھے اور وہ مدینہ آ گئے تھے تو انہوں نے بار بار آپ کو الجھایا غزوات میں لیکن غزوات کی تعداد تقریباً ایٹی فائیو بتائی جاتی ہے ایٹی لیکن غزوات میں ہوا کیا غزوات میں لڑائی کہاں ہوئی چند غزوات ہوئے وہ غزوات بھی صرف ایک دن کے تھے اس اس کی بات ہیں کہ آل مکہ نے رسول اللہ کو وار میں الجھانا چاہا لیکن آپ نے اپنے وزڈم کو اپلائی کر کے تمام لڑائیوں کو اس کا محسوس بنا دیا یہ وزڈم تھی آپ کی پھر آپ نے ایک بہت ہی گہری پلاننگ کی کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ عرب میں پیس آئے کیونکہ پیس آئے گا تو دعوت کا کام ہوگا دعوت بغیر پیسفل حالات کے نہیں ہو سکتی تو پیس سے نارملائزیشن ہوتا ہے اور جب سب کچھ نارمل ہو جائے تو دعوت کا کام ہوتا ہے کیونکہ دعوت کا کام کیا لڑنا نہیں ہے دعوت کا کام ہے مائنڈ کو ایڈریس کرنا مدو کے مائنڈ کو ایڈریس کرنا تو جب آپ مدعو کے مائنڈ کو ایڈریس کرنا چاہیں تو ضرورت ہوتی ہے کہ حالات پیسفل ہوں نارمل ہوں تبھی تو تبھی تو یہ کام ہوگا تو آپ نے بہت ہی یعنی ویل پلاننگ کے تحت یہ فیصلہ کیا اصحاب سے کہا کہ ہم جائیں گے مکہ عمرہ کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے تو آپ اپنے اصحاب کے تعداد کو لے کر مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئی کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں لیکن مکہ والوں کو برداشت نہیں ہوا جب انہیں خبر ملی تو وہ آگے بڑھے اور مکہ سے آگے مقام تھا عہدے بھی وہاں انہوں نے آپ کے آپ کے ایڈوانس جو آپ کر رہے تھے آپ کا ایڈوانسمنٹ کو روک دیا پھر تقریباً دو ہفتے تک وہاں پر نیگوسیشن ہوئی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ یعنی پیس پیس کے لیے نیگوسیشن امن کے لیے نیگوسیشن تو وہ لوگ جو تھے وہ اڑے رہے اس بات پر کہ ہم ہماری شرطوں کو مانے ہماری شرطوں کو مانے تب ہم پیسفل اگریمنٹ کریں گے ان کی شرطیں بالکل اپنے لحاظ سے تھیں مسلمانوں کے لحاظ سے نہیں تھی تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ان کی تمام شرطوں کو مان لیا آپ نے تمام ہی شرط جو بھی شرطیں ان کی تھی سب مان لیا کہ چلو بس اگریمنٹ کریں ماننے کے بعد کیا ہوا پیپر پر اگریمنٹ لکھا جانے لگا پیپر پر تو اس کو ڈکٹ کر رہے تھے رسول اللہ علیہ وسلم تو آپ نے لکھ رہے تھے حضرت علی تو آپ نے کہا کہ یا علی اختب محدہ معاہدہ محمد رسول اللہ تو فوراً جو قریش کے نمائندہ تھے اس وقت ابن عمر انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہم آپ کو مانتے ہی نہیں رسول اللہ تو آپ کو رسول اللہ کا لفظ بٹانا پڑے گا آپ کو محمد بن بن عبداللہ لکھنا پڑے گا تو بہت ہی ہرسناک بات ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ایک سیکنڈ ویسٹ نہیں کیا ان سیکنڈ آپ نے کیا کیا آپ نے فرمایا کہ یا علی اکتب ہاضا ماں علیہ محمد بن عبد اللہ اکتب چنانچہ علی رات تیار نہیں کہ میں کیسے اور لکھا جا چکا تھا رسول اللہ لکھا جا چکا تھا وہ کہا میں کیسے لکھوں تو آپ نے کہا بٹاؤ کہ مٹاؤں گا نہیں تو یہ تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ رسول اللہ نے پوچھ کر کے اپنے ہاتھ سے مٹایا اور مٹانے کے بعد کا لکھو علی مٹانے پر راضی نہیں تھے رضوان لفظ رسول اللہ بٹایا اور کہا اب لکھو محبت بن عبداللہ اس طرح وہ پیسفل ایگریمنٹ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں ہدیبیہ ایگریمنٹ اگریمنٹ ایگریمنٹ تو یہ اتنا عجیب تھا کہ خود صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ تو یہ تو صحیح نہیں ہے یہ تو ہیملیشن ہے ہم کیسے ان کی باتوں کو مان لیں لیکن اصل سے سب اس پر قائم رہے اور وہاں سے روانہ ہوئے ابھی آپ مدینہ پہنچے نہیں تھے کہ قرآن میں وہ سورہ اتری جس کو ہم کہتے ہیں سورہ الفت ان فتح نالے کا فتح مبینہ جس کو تمام لوگ سوچتے تھے کہ یہ ایک طرفہ شکست ہے یہ تو ہار ہے یہ تو ہیوملیشن ہے اس کو قرآن نے اعلان کیا کہ یہ فتح مبین ہے یعنی کلیئر وکٹری کلیئر وکٹری کیا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے وزڈم کو اپلائی کرتے ہوئے ارلیمنٹ آسپیکٹ نظر اگنور کیا اور جو ریلیمنٹ تھا اس آپ اویل کرنے کے لیے تیار ہو گیا اومنٹ کیا تھا کہ ٹیمپری طور پر کاغذ پر لکھ دیا جائے محمد عبد اللہ اور رسول اللہ کو بٹھا دیا جائے کہ کیا ہوا یہ ہسٹری نہیں بدل جائے گی ہسٹری کا کورس نہیں بدل جائے گا ہسٹری کورس اپنے آف ساتھ چلے گا تو آپ نے کورس آف ہسٹری کو دیکھا پیپر کے ایک ٹیمپرری واقعے کو نہیں دیکھا آپ نے یہی کیا کہ ان کو اگنور کیا اور ریلیونٹ پر کو فوکس کیا کیا آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہودیبیا اگریمنٹ کے بعد عرب میں امن قائم ہو گیا اس سے پہلے عرب میں کیا تھا دونوں گروپ کے درمیان وار کی سچویشن ہوئی تھی بہت ہی یعنی بہت ہی اب نارمل سچویشن تھی سارے لوگ بس یہ سوچتے کب لڑائی شروع ہو جائے گی کب اٹیک ہو جائے گا تو جب یہ عرب میں شروع ہو گیا کہ کہ دونوں گروپ کے درمیان پیسفل اگریمنٹ ہو گیا ہے اس وقت یہ اگریمنٹ ہوا تھا دس سال کے لیے اب دونوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی تو خوب آمدہ شروع ہو گئی امام ازہری جو بہت بڑے تعبین مانے آتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کیوں اتنا زبردست فائدہ نکلا اس کا کہ ہوزیبیہ کے بعد لوگ جھوٹ در جھوک اسلام قبول کرنے لگے اور بہت تعداد بڑھ گئی مسلمانوں کی تو اس کی وجہ تھی انٹریکشن آمد رفت کا بڑھ جانا جب ہوزیبیہ سے پہلے کیا تھا کہ انٹریکشن رک گیا تھا مشرقین اور مومن کے درمیان وہ الگ وہ الگ حدیبیہ نے یہ کیا کہ اس بیریئر کو توڑ دیا اور دونوں کے درمیان خوب انٹریکشن ہونے لگا جب انٹریکشن ہوگا تو توازنۂ خال ہوگا جب توازنۂ خال ہوگا تو لوگوں کے لوگوں کا مائنڈ ایڈریس ہوگا تو لوگوں کا مائنڈ ایڈریس ہونے لگا اور لوگ اسلام قبول کرنے لگے ایسے دیکھیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے غزبہ خندق یا غزوہ احزاب یہ غزبہ نہیں تھا یہ تو انہوں نے چاہا تھا غزبہ کرنا یعنی بارہ ہزار کی تعداد میں آئے تھے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے بارہ ہزار کی تعداد لیکن رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے غور کیا کہ لڑنے سے فائدہ کیا جیتے تب بھی بے فائدہ ہارے تب بھی بے فائدہ کیونکہ بے شمار لوگ بچ چکے ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ عہد کے موقع پر ستر سے زیادہ صحابی شہید ہو گئے ستر سے زیادہ صحابی تو ظاہر ہے کہ خود بھی ہوتا تو آپ نے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا یعنی اپنے اور مخالفین کے درمیان بفر قائم کر دیا جو خندق کو دی تھی نے ٹرینچ وہ ٹرینچ کا تھی وہ بفر تھا بفر تھا بہت بڑی وزڈم تھی یہ جو اس وقت عرب لوگ بے خبر تھے اس سے کہ اپنے اور مخالفین کے درمیان ایک بفر کام کر دیا تو دونوں نے ٹکراؤ روک دیا اس طریقے سے جہاں سے وہ لوگ واپس چلے گئے اور مدینہ جو ہے ان میں پیس قائم رہا مدینے میں کوئی وہاں خون خرابہ نہیں ہوا اس طرح سورج نے پوری جو آپ کی تیئیس سال کی زندگی ہے اس پوری زندگی میں اس وزڈم کو اپلائی کیا آپ نے کہ آپ نے ارریلیونٹ کو الگ کیا اور ریلیونٹ کو الگ کیا ہمیشہ جتنے بھی واقعات ہیں آپ کی زندگی میں اس میں اسی اسی وزڈم کو آپ پائیں گے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس وزڈم ہی سے بےخبر ہیں وہ صرف لڑنا جانتے ہیں لڑائی کرو سوسائڈ وارمنگ کرو بم مارو گن چلاؤ وہ جانتے ہی نہیں کہ ہر موقع پر کچھ ریلیونٹ پہلو ہوتے ہیں کچھ اریلیونٹ پہلو ہوتے کامیابی یہ ہے کہ آپ سارٹ آؤٹ کریں سارٹ آؤٹ کر کے ارریلیونٹ کے مقابلے میں ریلیونٹ آپ سے کو دریافت کریں اور پھر آپ کے لیے کام بھی مثلا اس وقت دیکھیے لوگوں مسلمانوں کی شکایت ہے ویسٹ سے وہ شکایت صحیح اور غلط لیکن ویسٹ نے بہت ساری بڑی چیزیں دی ہیں ہم کو مثلا آزادی دی ہے کمیونیکیشن دیا ہے پرنٹ میڈیا دیا ہے اور سارے مواقع کھول دیے ہیں اوپننیس دیا ہے اوپننیس کبھی تاریخ میں تھا ہی نہیں ایج آف کمیونیکیشن انہیں پیدا کیا ہے تو کچھ شکایتیں اگر ہیں تو وہ ارلیونٹ آسپیکٹ ہے جو ریلیونٹ ہے وہ بات ہے کہ اپرچونیٹی کا ایکسپلوژ ہوا ہے ماسٹرن اس زمانے میں جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن سولاشن وہ ہے ایج آف اپرچونیٹیز تو مسلمان چونکہ پھنسے ہوئے ہیں ٹکراؤ میں تو انہیں دکھائی نہیں دیتا اپرچونیٹی دکھائی نہیں دیتی یعنی opportunities are there but Muslims unable to discover these opportunities تو یہ جو وزڈم ہے جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی سیرت سے میں نے دریافت کی ہے کہ wisdom is the ability to discover the relevant by setting set out the relevant اسی یہی وزڈم لیک کر رہی ہے جس کے میں مسلمان بس بار قربانی کے باوجود کچھ کامیابی حاصل نہیں کر رہے ہیں قربانیاں قربانیاں قربانیاں مگر آپ اچیومنٹ دیکھیے تو کچھ بھی نہیں کیونکہ اس وزڈم سے بے خبر ہیں اس وزڈم کو اپلائی نہیں کر رہے اس کو اگر اپلائی کریں اور دیکھیں تو پورا دور جدید پوری ماڈرن سولاشن وہ اس حدیث کا مزداق ہے ان اللہ تو برازیل الفاظ یعنی یہ یہ یہ, تہذیب معیت تہذیب ہے یہ تہذیب دشمنی اسلام تہذیب نہیں ہے وہ معیت تہذیب یعنی اسلام کی معیت اسلام کو سپورٹ کرنے والی تو چونکہ وہ ایونٹ میں پھنسے ہوئے ہیں تو جو ریلیونٹ ہے وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا اگر وہ شارٹ آؤٹ کر سکیں تو جانیں گے کہ ماڈرن تہذیب جو ہے وہ تو معیت تہذیب ہے کچھ چیزوں کو اگنور کریں تو تو سب سے بڑی سنت جس کو ہمیں ریوائو کرنا ہے زمانے میں وہ ہے یہی اس وزڈم کو ہم جانیں اس وزڈم کو اپنے آج کے حالات میں اپلائی کر لیں جیسے کہ میں نے ارض کیا کہ سنت رسول کے مطابق قرآن کے مطابق وزڈم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ wisdom is the ability to discover the relevant by sorting out the irrelevant تو موجودہ زمانے کے سارے مسلمان کے چاہے عرب کے لوگ ہوں یا نان عرب کے لوگ ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کے معاملہ امت مسلمہ کا یہی ہے کہ وہ اس وزڈم کو لیک کر رہے ہیں کیونکہ اس ظلم سے بے خبر ہے اس لیے اس کو اپلائی بھی نہیں کر پاتے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا دور پیدا کیا تھا نیا دور جب کہ اکویشن بدل گیا تھا رسول اللہ کے زمانے میں یعنی فرینڈ اور اینیمی کا اکویشن تھا کچھ لوگ اسلام کے دشمن تھے اور کچھ لوگ اسلام کے ساتھی بنے ہوئے تھے رسول اللہ کے تو اس زمانے جو اکویشن تھا وہ دوست اور دشمن کا ایک کویشن تھا نوجوان یہ ایکویشن ختم ہو چکا ہے آج تو ایک طرف مسلم ہے دوسری طرف موجودین ہے یعنی سارا عرب وہ سارا مغرب ساری دنیا اسلام کی موجود بن چکی ہے کیونکہ ایک نیا انقلاب آیا ہے جس انقلاب میں ریزر فریڈم آئی ہے ڈیموکریسی آئی ہے پرنٹنگ پریس آیا ہے ایج آف کمیونیکیشن آیا ہے اوپننیس آیا ہے اور بہت ساری چیزیں وہ ساری کی ساری اسلام کے لیے موجود ہیں یعنی اسلام کی تائید ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ایک دور بازا کیا تھا جبکہ لیز ہری اور دین کلی ہی تو ہے لیز لیزی نے کل یہ ایک پروسیس تھا جو رسول کے زمانے میں چلا اس پروسیس کا کلمنیشن ہے موجودہ زمانہ ماڈرن سولاشن جو ہے اس پروسیس کا کلمنیشن ہے جبکہ اظہار دین آخری حد تک مکمل مکمل ہو جائے گا آخری حد تک مسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت ایسی جگہ پہنچے گی جہاں ایک کلا ہوگا وہ کلا کے دروازے بند ہوں گے تو وہ لا اللہ کہیں گے لا الہ الا اللہ اور دروازے کھل جائیں گے وہ یہی تو ہے میں یہاں بول رہا ہوں اور میری آواز یعنی امکانی طور پر پوٹینشیلی ساری دنیا پہنچ رہی ہے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں سارے قلعے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں یہی تو ہے مطلب اس کا مطلب ایک ایسا ایج ایج آف کمیونیکیشن آئے گا جبکہ کوئی دروازہ رکاوٹ نہیں بنے گا بند دروازے ہوں گے تب بھی اسلام کی آواز کے اندر داخل ہو جائے گی یہ مطلب ہے اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے کے جو مسلمان ہیں ان کو ری ایسس کرنا چاہیے ریوائز کرنا چاہیے پھر سے انہیں جاننا چاہیے کہ کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ری پلاننگ کریں اپنے کوششوں کی ری پلاننگ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے ہم سمجھیں دور جدید کیا ہے ہم سمجھیں کہ وزڈم کیا ہے ہم یہ سمجھیں کہ صلاح سنت کو زندہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مشکور آپ کو اپنی رحمتوں کے لیے قبول فرمائے اس دنیا میں میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ